جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام یہ جی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری بول رہے ہیں جی میں جی۔ اچھا جناب میں عبداللہ عرض کر رہا ہوں جی صحیح رال سے عبداللہ صاحب جی جی کہاں صحیح سے یہ جامعہ رشیدیا کی تیور جی جی ایک عرض ہے جی جی, جی۔ کہ کسی نے سوال کیا ہے کہ منشا توحید و شرک کیا ہے ہاں جی توحید و شرک کا منشا کیا ہے سوال جانا رشیدیہ کے جی پاس ہیں بڑے بڑے یہاں مفتی علماء ماشاء اللہ اہل علم ہے آپ کے پاس یہ ٹیلی فون پہ تو اتنی مختصر بات ہے نہیں میں آپ کو عرض کر دوں آپ سے سفارت کریں اہل علم سے جی جی اہل علم سے جو وہاں پر آئے ان سے تو رابطہ کیا تو انہوں نے معذرت کر دی ہے تو آپ مہربانی فرمائیں ہم تو آپ کے منہ شریف سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ خود بیان آپ جیسے محقق آدمی جو ہیں آپ جیسے محقق آدمی جو ہیں وہ اگر طالب علم بن کر دکھائیں تو پھر لوگ طالب علم جی، بالکل میں طالب علم ہوں آپ تو ہمارا ادارہ بڑا ہے آپ وہاں سے ہیں اچھا جی یہاں دیوبندیوں کا ادارہ نہیں ہے کوئی بات نہیں دیوبندی نہیں ہے جی نہیں ہے آپ تو ماشاء اللہ اچھی مقل کرتے ہے آپ تکلیف کو شرک سمجھتے ہیں پھر کیسے کہہ رہے ہیں خیال میرا خیال آپ آج تک میرے منہ سے تو آپ نے یہ بات نہیں سنی جو میرے اوپر آپ یہ لفظ کہہ رہے ہیں اچھا نہیں آپ جی، حدیثوں کے ساتھ متفق نہیں ہیں جی افسوس ہے آپ کی اس انداز سے میں حیران ہوں کہ آپ ٹیلی فون پر خود ہی سوالات بنا رہے ہیں اور خود ہی جناب تجزیے کر کے خود ہی فیصلے کر رہے ہیں نہیں نہیں میں تو آپ سے <laughs> مجھے جی، جی۔ السلام علیکم